جو سورہ فاتحہ کی آخری تین آیتیں تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ دے ہمیں سراط مستقیم پر جمے رہنے کی توفیق کا فرما ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غصب ہوا ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے بھٹک گئے یہاں ہم ایک دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں سرات مستقیم کی اور جانتے ہیں سرات مستقیم پر چلنے کے لیے سرات مستقیم کا علم ضروری ہے دلیل دلیل اس طرح وان جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم پہلے ہی چیپٹر میں باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے پہلے اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ایک آیت کریمہ سے ہم استدلال کریں گے حضرت جابر ابن عبداللہ ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے اچانک آپ نے ایک لکیر کھینچی سیدھی سیدھی لکیر اور اس سیدھی لکیر کی دائیں جانب دو لکیریں کھیل اور اس لکیر کے بائیں جانب دو لکیریں کھیل کتنی لکیریں ہو گئی سیدھی ایک اور اس کے دائیں بائیں جانب دو دو لکیریں کتنی ہوئی چار ہوئی نا لکیریں تو پانچ ہوئی پھر آپ نے اپنی انگلی بیچ والی سیدھی لائن پر رکھی تم مواد یا دو فی الخط کی بیچ والی انگلی پر اپنا ہاتھ رکھا اپنی انگلی رکھی اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے اور ان کا سیدھی لگی آئے بڑی وہاں نہ مستقیم پتہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا تو اسی راستے پر چلو ولا تک تب سو راستوں پر نہ چلو اللہ نے کیا فرمایا راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو ستب راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو کیا معلوم ہوا کہ ایک کے مقابلے میں چار ہیں کہتے ہیں کہ چار برابر ایک کے ہو جاتے اور ایک برابر چار کے ہو جاتے ہیں کیسے کیسے ہو سکتا ہے نبی نے تو فرمایا ایک ہی راستہ ہے بقیہ یہ جو چار راستے ہیں یہ اللہ کے راستے نہیں اللہ کا راستہ تو ایک ہے جس پر آپ نے انگلی رکھی بقیہ چار راستے اللہ کے ہیں نہیں اگر اللہ کے ہوتے تو آپ فرماتے یہ سیدھی لائن بھی اللہ کی ہے اور یہ جو چار لائنیں آ کر اس سیدھی لائن میں مل رہی یہ بھی اللہ کے راستے لیکن آپ نے فرمایا کہ یہی سیدھی لائن یہی اللہ کا راستہ ہے بقیہ چار لائن ہے یہ اللہ کے راستے نہیں ہے اور اس کے ضمن میں آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہی سیدھی لائن جنت تک جاتی ہے اور یہ چار لائنیں کم سے کم جنت تک تو نہیں جاتی ایک برابر چار کے اور چار برابر ایک کے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی سے پاک کی واضح نے فرما دیا آج دنیا منوانے پر تلی ہوئی ہے کہ چار برابر ایک کے اور ایک برابر چار کے جبکہ نبی نے فرما دیا کہ ایک برابر چار کے نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے جو منزل تک جاتا ہے جنت تک جاتا ہے اور اس کا نام سرات مستقیم ہے ہمیں اس راستے پر بصیرت کے ساتھ چلنا ہے اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمائی سجی سے پاک کے بعد وہ آئے دیکھیے کل ہادی سبیلی ادرو اللہ بصیرت ومن تبانی اللہ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب آپ فرما دو کل ہاتھ ہی سبیلی یہی میرا راستہ ہے یا بھی دیکھیے واحد ہی ہے ایک یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں دو باتیں معلوم ہوئی دو باتیں معلوم ہوئی کہ یہ میرا راستہ ہے اللہ فرما رہا ہے نبی سے کہ آپ کہہ دیجیے یہ میرا راستہ اللہ فرما رہا یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کیا مطلب میرا راستہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں آپ نے یہ نہیں فرمایا اس راستے کی طرف بلا رہا کل ہاتھ ہی سبھی بچہ دیکھ رہے نا یہ میرا راستہ ہے میں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں ایسا نہیں بتایا یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اس کا مطلب راستہ ایک ہے اور اسی راستے پر اللہ ملے گا اس راستے کی طرف نہیں بلا رہا ہوں میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کیا مطلب وہی راستہ ایک ہی سرات مستقیم ہے وہی راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے بس اور آپ کو اس راستے پر علم کے ساتھ قدم رکھنا ہے اندھے بہرے ہو کر کے نہیں اللہ بصیرت بصیرت اور بصیرت یہ تقلید کیا ہے نا کود جو بصیرت ہے وہ تقلید نہیں جو تقلید ہے وہ بصیرت نہیں اس لیے کہ بصیرت کہتے دیکھ کر کے چلنے کو اور تقلید کہتے اندھے بہرے ہو کر گر جانے کو لہذا قرآن حکیم کی صاحب کے اندر خود تقلید کا رد ہے فرمایا گیا کہ اس راستے پر چلو جنت کے راستے پر چلو اللہ تک تمہیں پہنچنا ہے تو اس راستے کے بارے میں بصیرت حاصل کرو پوری بصیرت کے ساتھ کرو اندھے بہرے ہو کر کے کوئی بول دے کہ اس راستے پر چلے جاؤ نہیں کرنا تلاش کر کے اس راستے پر علم کے ساتھ بصیرت میں بھی اس راستے پر چل رہا ہوں اور میرے صحابہ بھی میں تو اس راستے پر ہوں ہی میرے صحابہ بھی اسی راستے پر میں بھی اسی راستے پر ہوں اور میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہے اور میں بھی بصیرت کے ساتھ چل رہا ہوں اور میرے صحابہ بھی بصیرت کے ساتھ چل رہے ہیں دیکھو واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام بھی مقلف نہیں تھے سب کے سب بصیرت کے ساتھ ایک ہی راستے پر چل رہے تھے یہ تو ہوا اس آیت کریمہ کا مفہوم جو ہم نے خطبے میں سنونے کے بعد پڑھا ایک بات اور سمجھ لیں علم اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کسی کو پیٹ میں نہیں دیتا پیٹ کے باہر ہی آنے کے بعد ملتا ہے مارکیٹ میں کسی کو علم نہیں دیتا ایک مولوی تقریر کر رہا تھا زور زور سے ٹیبل کے اوپر ہاتھ مار رہا تھا کیا جانے یہ بھابی غوث پاک کے مقام کو ارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے اس سب ہے گیتی پر وجود میں آئے سفید گیتی پر تشریف لائے تو پندرہ پارے کے حافظ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ سے پندرہ پارے کے حافظ ہو کر کے نکلے پندرہ پارے کا علم لے کر کے نکلے لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے علم ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں دے دیں دلیل دلیل اس طرح واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السماء والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا پندرہ پارے تو دور کی بات ہے لا تعلمون شیئا تم ایک چیز نہیں جانتے تھے اور عرب عربی کا معمولی طالب علم جانتا ہے کہ نکرا اگر نفی آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے لا نفی ہے اور شہر نکرا ہے لا تم ایک نہیں جانتے تھے پرانے حکیم نے لا لا کر کے نکرا تو داخل کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر کے آتا ہے اس کا تصور غلط ہے وہ غلط موقف کے اوپر ہے ماں کے پیٹ سے آدمی جاہل ہوتا ہے جاہل پیدا ہوتا ہے علم لے کر نہیں آتا پھر کیا لے کر کے آتا ہے استعدادات علم لے کر آتا ہے علم لے کر نہیں آتا علم کی استعداد لے کر آتا ہے علم کی صلاحیتیں لے کر آتا ہے نالج لے کر نہیں آتا فیکلٹیز آف نالج لے کر آتا ہے وہ جال لکھو ول اب سارا ول کان لے کر آتا ہے آنکھ لے کر آتا ہے دماغ لے کر آتا ہے کیا بات ہے اللہ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے آدمی علم لے کر نہیں آتا صلاحیتیں لے کر آتا ہے علم کی کان کو استعمال کرو علم کا ذریعہ ہے سنو سننے کے لیے تو آپ آئے سننے کے لیے آئے نا اور کون سی بات سننے کے لیے آئے سب سے حسین بات سننے کے لیے آئے نہیں سب سے حسین بات میں سب سے حسین بات بول رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اور سب سے حسین بات آپ سن رہے ہیں دلیل دلیل اس طرح ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اس آدمی سے حسین بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے سب سے حسین بات اللہ اور اس کے رسول کی بات تو میں سب سے حسین بات بول رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی بات بول رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں سب سے حسین بات سن رہے ہیں الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه جو سنتے ہیں بات کو اور حسین بات کی طرف توجہ دیتے ہیں حسین بات کی اتباع کرتے ہیں تو میں حسین بات بول رہا ہوں اور آپ حسین بات سنیں تو سننا بہت ضروری ہے کہتے وادیوں کے جلسے میں مت جاؤ ان کی بات نہیں سننا نہیں سننا یا تو کہا جا رہا ہے سنو پہلے گویا تمام استعدادات علم میں سے علم کی تمام صلاحیتوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی صلاحیت کان ہے سمجھ گئے آنکھ سے اعلیٰ درجے کی صلاحیت کیوں اس لیے کہ آنکھ سے علم حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی تاریخ توجہ کرنی ضروری ہو اگر آپ سامنے کا علم حاصل کر سکتے ہیں تو اسے آپ سامنے دیکھیں دائیں دیکھ لیں تو آپ کو دائیں بائیں طرف کوئی چیز ہے اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا تو آپ کو بائیں طرف دیکھنا ہوگا اور اگر پیچھے کا علم حاصل کرنا ہوگا تو آپ کو ڈائریکٹ پیچھے کی طرف مڑنا ہوگا لیکن کان کے لیے تو ضروری نہیں ہے آنکھ بند بھی کر لو تو آگے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے پیچھے کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے دائیں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے بائیں طرف کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے اسی وجہ سے قرآن حکیم کہتا ہے کہ کانوں پر مہر لگا دی جائے تاکہ نہ آگے کی آواز سنائی دے نہ پیچھے کی نہ دائیں کی نہ بائیں کی ختم اللہ علی قلوبین وعلی سمعین دیکھیں قلب پر بھی ختم ہے اور سما پر بھی ختم ہے جیسے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے ایسے کانوں پر مہر لگا دو مہر لگ گئی اب نہ ادھر کی آواز سنائی دے رہے نہ ادھر کی نہ سامنے کی نہ پیچھے کی لیکن آنکھوں کے لیے والا ابسار ہی آنکھوں پر صرف پردہ ڈال دینا کافی ہے اس لیے کہ یہ صرف سامنے ہی دیکھ سکتی ہے اس کا مطلب سب سے بہترین حادثہ کون سا سب سے بہترین صلاحیت کون سی کان کی جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچ گئے داروگا آ رہا ہے جنت میں جانے کے بجائے ادھر کیسے آ گئے کون پوچھتا ہے داروغے جہنم اللہ کل نظیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ادھر کیسے آ گئے آیا تو تھا آیا تو تھا کالو بلا آیا تھا کالو لو کنا نسم دیکھو صرف سما کا حوالہ ہے سب سے پہلے سماج کا حوالہ ہے اور کسی استعداد کا حوالہ نہیں ہے کالو لو کنا نسم جی کاش کے ہم سنتے اور نہ اکیلو گویا کہ آدمی سنے گا دیکھے گا اس کے بعد فیصلہ عقل کرے گی یہ آخری درجہ ہے اور جہاں جہاں قرآن حکیم میں استعدادات کا تذکرہ ہے ترتیب کہیں بدلی نہیں ہے ان سما ول بسارا ول آدر کلو مسئلہ ترتیب بدلی ہے سماج بسارت میں وہی ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا تم لوگ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہو اللہ نکالتا ہے تم ایک چیز کا علم لے کر نہیں آتے ماں کے پیٹ سے آدمی علم لے کر نہیں آتا صلاحیتیں لے کر آتا ہے علم کی اور علم کی صلاحیتیں کون سی ہیں کان فرسٹ نمبر پہ دوسرے پہ آنکھ اور تیسرے نمبر پہ دماغ یہ اتنی اہم چیز اللہ کسی کو ایسے نہیں دیتا محنت سے دیتا ہے کان کو استعمال کرو گے تو علم ملے گا آنکھ کو استعمال کرو گے تو علم ملے گا دماغ کو استعمال کرو گے تو علم ملے گا ایسے کسی کو علم نہیں دیا جاتا محنت سے علم ملتا ہے شیکسپیئر کا کال ہے like one should melt pursuit of knowledge ایک آدمی کو موم بتی کی طرح علم کے پیچھے پگھل جانا چاہیے جب تک علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھلتا نہیں کینڈل کی طرف پگھلتا نہیں تب تک اسے علم نہیں ملتا اور عربی مقولہ ہے العلم لا علم اپنا ایک ٹکڑا نہیں دیتا جب تک کہ اپنی پوری ہستی نہ لگا دو پوری ہستی اس کے پیچھے لگا دو تو بڑی بے نیازی سے ایک ٹکڑا دے کر کے بولے لے جا خیر لے جا خیر العلم لا کا بادہ اپنا کل دے دو تو علم بولتے ہیں پوری ہستی مٹا چکا میرے پیچھے لے تھوڑی سی چیز خیرات میں یہ علم کی شان ہے علم ایسے نہیں ملتا بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ جان لو کہ علم جس کے پاس نہیں پہنچا سکتا دلیل ابھی دے رہا ہوں بغیر علم کے نہ تو اسے راستے کا علم ہو سکتا ہے جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اور نہ تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے شاید نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ علم شمع باید گداخ کہ بے علم نتوا خدا را شناخ علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے پے علم چوں شما باید گداخ علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے اس لیے کہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا کہ بے علم نتما خدا را شناخ اچھا یہ بتاؤ سب سے پہلے ہمیں کون سی چیز کا علم حاصل کرنا ہے کون سی چیز جاننی ہے ہمیں بولو بولو سب سے پہلے ہمیں کون سی چیز جاننی ہے توحید سن کر کے میں تقلید کے طور پہ میں علم حاصل کرنا ہے پہلے دلیل دلیل اس طرح سور محمد کیا ہے اللہ فرماتا ہے فالم انہ علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا کچھ لوگ ہیں کلمہ پڑھاتے پھر رہے یہاں کہا جا رہا صرف پڑھنا کافی نہیں ہے علم حاصل کرنا ضروری ہے علم میں اور پڑھنے میں فرق ہے توتے کی طرح رڑا دیا گیا پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کہتے بہت بڑا تیر مار رہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ توتے بھی بولتے ہیں علم حاصل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے فالم علم حاصل کرو سب سے پہلے اس بات کا لا الہ الا اللہ کا پالم اللہ اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں توحید سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کرو دیکھیے علم ضروری ہے توحید کو سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے غیر علم کے آدمی کو توحید سمجھ نہیں آتی اور جسے توحید نہیں سمجھی جسے سمجھ میں توحید نہیں آئی جنت میں جائے گا وہ سوال ہی نہیں ایک بات بولوں کہتے ہیں کہ تقلید تو قرآن سے ثابت ہے بس اہل ذکر الکر تم لا تعلم اگر تم نہیں جانتے ہو تو ذکر والوں سے جاننے والوں سے پوچھ لو سوال کرو دیکھو یہاں تقلید کرنے کے لیے کہا گیا ہے ارے سوال کرنا یہ تقلید نہیں ہے علم ہے کاش کی بخاری پڑھے ہوتے ایک حدیث پاک دیکھو جسے امام بخاری کتاب علم میں ملا ہے حدیث حدیث سر وہاں ابھی ہو رہے رضی اللہ تعالیٰ وہاں ابھی ہو رہے رضی اللہ تعالیٰ انہو قال یا یا رسول رسول اللہ اللہ اللہ من من من من اسعد اسعد الناس الناس یوم القیامہ قال قال قال صلی علیہ وسلم لقد ظننت ابا احد احد هذا الحديث الحديث اول منك لما بشفاعتي يوم لا اله الا الله خالصا قلبه ونفسه رواه في العلم العلم حضرت امام پاک کو کتاب ملا ہے کیا ہے اس حدیث پاک کا مطلب حضرت ابو حرا آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے یعنی سوال کرنا اگر تقلید ہے تو ابو حرا سب سے بڑے مقلد ہے صحابی مقلد ہوتا ہے آ رہے کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا کہا کہ پوچھو کہا کہ پوچھنا یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو نصیب ہوگی کیا سوال ہے کون سا وہ خوش نصیب آدمی ہوگا سعید ہوگا جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی آپ اس کی سفارش فرمائیں گے اسے جنت مل جائے گی من اساد اللہ سے بے شفات کا قیامت قیامت کے دن آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو حاصل ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا مسکراتے ہوئے فرمایا لقد زنم تو یا ابا ہریرا اے ابو ہریرا مجھے معلوم تھا کیا معلوم تھا اللہ یسالنی ان هذا الحديث احد ولا من کا اس حدیث کے بارے میں اس بات کے تعلق سے تجھ سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا کیوں لما ہرس کا حدیث اس لیے کہ میں نے حدیث پر تیری ہرس دیکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وہی ترجمان بتا رہی ہے کہ جو لوگ حدیثوں کو اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ سب سے اچھا سوال کرتے ہیں اس سے بہترین سوال کوئی نہیں کر سکتا لما رہا من ہرف کا حدیث حدیث کے اوپر تیری ہرس تیری لالچ دیکھ کر کے میں نے سمجھ لیا تھا کہ اتنا بڑا سوال تجھ سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا اس کا مطلب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس کو نصیب ہوگی اور نبی اس کی سفارش فرما اسے جنت مل جائے اب جواب دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش اس خوش نصیب کو حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے پڑھا ہوگا دیکھو مل کر زبان سے پڑھا پڑھو بھائی کلمہ الہ الا لائے لا الہ مل کر نہیں کلمے کا تعلق براہ راست قلب سے ہے دل سے ہے صرف زبان سے پڑھا دینا ہے کافی نہیں ہے دل سے ہے یعنی اس کا علم حاصل کیجیے آپ اور یہ روایت لا کر کے امام بخاری کتاب العلم میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سوال تقلید نہیں ہے سوال نام ہے علم کا جو یہ سمجھ رہا ہے کہ سوال تقلید ہے غلط سمجھ رہا ہے یہ ہے بخار امام بخاری کی امام بخاری کو گالیاں دینے والے بخاری سمجھتے بھی ہیں پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد اب میں بولتا ہوں پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی یہ بات ہم لوگ کہنے کے لئے پڑھتا ہے بخاری جو بلا حب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جو آدمی بخاری پڑھتا ہے اماموں کے اقوال کی تائید کے لیے تو آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی ایسے لوگوں کو بخاری کیا سمجھ جائے ان کو تو بخار آتا ہے اور جب بخار سر میں چڑھ جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے ہزیان بکتا ہے ہزیان بکتا ہے ہزیان سمجھتے ہو اول بول بکتا ہے کبھی امام بخاری بگالیاں دیتا ہے کبھی کبھی تمام محدثین بگالیاں دیتا ہے ایک بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں علم کی اہمیت بدن انسانی کے تین حصے کا ڈالو تین حصے تو دکھ ہی رہے نا ہے نا تین حصے ہیں نا بدن انسانی کے تین حصے اب میں بولتا ہوں آزائے علم آزائے عمل آدھائے مال آزائے علم علم کیا آدھا اب دیکھو علم جن چیزوں سے آدمی حاصل کرتا ہے کہاں ہے وہ آنکھ زبان کان دماغ ہاتھ کاٹ دیا جائے اچھا میں پہلے یہ بتا دوں تو یہ علم کے آزاد ہیں سننا دیکھنا سوچنا چکھنا آزائے علم فرسٹ نمبر پہ اور آزائے عمل ہاتھ اسی وجہ سے اللہ باہر کو جہاں بھی کسب کا تذکرہ کرتا ہوں ایدی ڈی ضرور لاتا ہے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہر جگہ کسب کے ساتھ ایدی ڈی لاتا ہے اس کا مطلب آزائے عمل ہاتھ ہے دوسرے نمبر پہ اس کے بعد آزائے مال پیٹ غلازت بھری ہوتی ہے تھرڈ نمبر پہ جس کو حاصل کرنا چاہیے اس کے پیچھے آدمی نہیں ہے مال کے پیچھے مال کہاں رہتا ہے اسی وجہ سے دیکھو سرمایہ دار چھپے رہتے ہیں اندر اور کیا کچرا ہے نیچے اللہ یہ مال ہے جن کے پیچھے آدمی بہت دور چھپا ہوا ہے اور غریب جگہ ہے اور تھرڈ نمبر پہ پہلے آزائے علم اس کے بعد آزائے عمل اس کے بعد آزائے مال اور مال کہاں گندگی کی جگہ پر اچھا اب میں پوچھتا ہوں ہاتھ کاٹ دیا جائے آدمی زندہ رہے گا کہ نہیں دونوں ہاتھ کاٹ جائے زندہ رہے گا کہ نہیں کڈنی ایک نکال دی جائے زندہ رہے گا کہ نہیں ہر آدھا سے کچھ نہ کچھ نکال دیا جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے گردن کاٹ دی جائے تو پوری گردن کاٹ دی جائے گا پورا حصہ نکال دیا جائے تو آدمی زندہ رہے گا مر جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے بدن انسانی میں آزائے علم کو شرف بخشا ہے علم کے آزاد اوپر ہے دماغ اوپر آنکھیں اوپر زبان اوپر کان اوپر آزائے علم کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ علم کی اہمیت کیا ہے تمہارے بدن کے اندر ہم نے آزائے علم کو سب سے اوپر رکھا ہے لہذا علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو مال کا نمبر تیسرے نمبر پہ ہے اور سرمایہ دار کیسے چھپے رہتے دیکھو پتا نہیں کتنا جمع رہتا ہے کچھ پتا نہیں چلتا علم کی اہمیت پر تیسری گلی جتنے انبیاء بھی آئے انہیں موجودے دیے گئے موجودے دیے گئے کہ نہیں حضرت عیسیٰ کو کون سا موجودہ دیا گیا تھا چڑیا بناتے مٹی کی تھوک دیتے تو اڑ جاتی اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے بولو آگے تو اللہ کی قید جگہ حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں تھا ان کا کام صرف مٹی سے چڑیا بنانا تھا بکیا پھونک مارنے کے بعد اڑا دینا پھونک مارنے تک ان کا کام تھا بکیا اڑا دینا یہ کن کا کام تھا آگے بہتری اللہ کی قید اسی وجہ سے مردے کو زندہ کرنا ہوتا تھا تو دعا کرتے تھے بس جتنا کام تھا کم بے اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا بس جتنا کام تھا اتنا کرتے تھے بس یہ کھڑا کرنا مردے کو زندہ کرنا ہے اللہ کا بینا کر دیتے تھے کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے کیا کھا کر آئے ہو کیا جمع کر کے آئے تمہاری تجوری میں کتنا روپیہ بتا دیتے وہ ان کیا کیا کھا کر آئے ہو اور کتنا جمع کر کے آؤ تمہاری تجوری میں کتنا پیسہ بتا دیتے اللہ تو ادب حضرت موسا کو کیا موجودہ دیا گیا تھا سوٹا سوٹا ڈال دیتے تو بن جاتا تھا ہاں؟ تو بہت سارے انبیاء اس دنیا میں آئے اور ہر نبی کو کوئی کوئی کوئی نہ کوئی موجودہ دیا گیا لیکن تمام انبیاء کرام کو موجود عملی دیے گئے اور آخری جو نبی آیا تو اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عملی معجزے بھی دیے گئے لیکن سب سے بڑا معجزہ علمی معجزہ دیا گیا قرآن حکیم سب سے بڑا معجزہ آپ کو دیا گیا وہ علمی معجزہ ہے قرآن حکیم آج تک دنیا پریشان ہے اس کی نظیر لانے سے اور چیلنج اپنی جگہ برقرار ہے پوری دنیا کے کے لوگ مل کر اور خالی انسان نہیں جنات بھی مل جائے اور ایک دوسرے کا سپورٹ کریں تو قرآن تو کیا ایک آیت بنانے پر قادر نہیں ہے چیلنج اپنی جگہ برقرار ہے علمی موجودہ ہے آج کر دینے والا موجودہ ہے یہ اور یہ علمی موجودہ ہے اور ایک بات یاد رکھو تمام انبیاء کرام کو عملی موجودے دیے گئے عامل جب تک زندہ رہتا ہے تب تک عمل بھی زندہ رہتا ہے عامل مر جاتا ہے عمل ختم ہو جاتا ہے اس پر حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ کو معلوم ہے وہاں تعالیٰ عنہ اللہ اللہ رسول صلی علیہ وسلم جب تک عامل زندہ ہے تب تک عمل باقی ہے عامل مر گیا عمل ختم ہو گیا لیکن عالم مر جائے تو اس کا علم نہیں مرتا علم زندہ رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں آپ کا علمی موجودہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے یہ علم اور عمل میں فرق ہے علم باقی رہتا ہے عمل عمل عامل کے ساتھ رہتا ہے عامل ختم ہو عمل ختم ہو گیا لیکن عالم کے مر جانے کے بعد علم ختم نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کے اوپر جو علم اترا آپ کو جو علم دیا گیا قیامت تک کے لیے باقی سمجھ میں آیا علم اور عمل کا فرق تمام انبیاء کرام کو علمی موجود عملی موجودے دیے گئے ہمارے نبی کو علمی موجودہ دیا گیا انبیاء کرام میں سب سے زیادہ افضل آپ اسی وجہ سے وجہ بھی معلوم ہو گئی اچھا تمام انبیاء کرام کی دعائیں قرآن حکیم میں دیکھ لیجئے کسی نے یہ دعا نہیں کی اللہ میرے علم میں زیادہ عطا فرما کسی کی دعا نہیں کی لوگ نے دعا کی رب ان مغلوب ان عیسیٰ عیسا نے بھی دعا کی حضرت سلیمان کی دعا ہے یحییٰ کی دعا ہے زکریہ کی دعا ہے سب کی دعائیں مذکور ہیں لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کی دعا بڑی عجیب و غریب صورت میں وہ خود رکھتے ربنی علما میرے حبیب میں ایک چیز آپ کو سکھا رہا ہوں بولتے رہو اس کو کو وہ خود علما اے اے اللہ میرے میرے رب علم بڑھاتے رہنا یہ دعا صرف ہمارے نبی کی ہے جناب محمد صلی اللہ وسلم کی میرے علم کو بڑھاتے رہنا یہ دعا صرف نبی کی ہے جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ اور کسی نبی کی دعا نہیں ہے اس بارے میں علم کے بارے میں کائنات کی سب سے بڑی صداقت کیا ہے یونیورسل ٹروت کیا ہے کائنات کی سب سے بڑی سچائی اس کائنات کا سب سے بڑا سچ کیا ہے بتاؤ تو جانتے ہو اتنی بڑی سچائی ہے کہ اس کی گواہی سب سے پہلے کس نے دی بولو ابھی تو آپ نے سوال کا جواب دیا کائنات کی سب سے بڑی سچائی بولو کیا ہے توحید ہے نا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ایک ہے اور یکتا ہے دونوں میں فرق ہے واحد ہے ایک ہے اور احد ہے اکیلا ایک میں اور اکیلے میں فرق ہے کہ نہیں جو فرق ایک میں اور اکیلے میں ہے وہی فرق واحد اور عہد میں ہے ہم لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں کلو اللہ عہد آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے ترجمہ غلط ہے آپ فرما دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے ایک نہیں ایک ترجمہ تو واحد کا ہوتا ہے اکیلا ہے جیسا کوئی ہے ہی نہیں جیسا کوئی ہے ہی نہیں یہ مطلب ہے اکیلے کا اپنی ذات میں اکیلا اپنی صفات میں اکیلا اپنی ہر ہر ادا میں اکیلا اللہ واحد مانے ایک اور احد مانے اکیلا یکتا تو اپنی یکتا پر اپنی توحید پر سب سے پہلی گواہی کس کی دلوائی اللہ تعالیٰ نے توحید کی گواہی سب سے پہلے کس نے دی ہاں؟ خود اللہ کی اللہ اتنی بڑی سب چاہیے کہ سب سے پہلے اس کی گواہی کس نے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں خود اللہ نے اور اس کے بعد کس نے گواہی دی ملائی کا نہیں اس لیے کہ پہلے وہی پیدا کیے گئے دور سے اور اس کے بعد اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ ملائکہ کی گواہی کے ساتھ پوری مخلوق کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی ذکر فرمائیے آیت کریمہ آیت کریمہ اس طرح شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت وعن العلم قائم بالقسط قواہی دی اللہ نے سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں سب سے بڑی سچائی کے اوپر سب سے سچے کی قواہی شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ نے قواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو توحید پر سب سے پہلی قواہی اللہ کی ہے اور اس کے بعد والملائکت کے بعد فرشتوں نے گواہی دی اور اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کو جوڑ دیا علم اہل نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کیا نکتا نکلا کیا نقطہ نکلا توحید کی گواہی جو دے دے وہ علم والوں کے زمرے میں چلا گیا اور جو شرک کی تائید کرے وہ جاہلوں کے زمرے میں چلا گیا دنیا کا کتنا ہی بڑا علم والا ہو بایولوجی کا ماہر ہو فزکس کا ماہر ہو کیمسٹری کا ماہر ہو کسی بھی فن کا ماہر ہو اگر توحید پر اس کی گواہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جاہلوں سمرے مٹا کے پھینک دیا ہے سب سے بڑے جاہلو اس لیے کہ سب سے بڑی سچائی کے تو تم نے تعلیم ہی نہیں کی بڑے خوش نصیب ہے آپ لوگ کہ آپ لوگ ملائکہ کے ساتھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ ہیں اس لیے کہ آپ نے علم کے ساتھ یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معمول نہیں تو دو باتیں اس آیت کریمہ سمجھ سب سے بڑی سچائی کائنات کی توحید اور اس سب سے بڑی سچائی کے اوپر سب سے بڑی سچی کی گواہی اللہ تبارک تعالیٰ کی گواہی شہید اللہ اللہ علیہ اور اس کے بعد ملائکہ پھر اول العلم کو جوڑ دیا ملائکہ کے ساتھ دیکھیں اپنی گواہی ملائکہ کی گواہی اہل علم کی گواہی کتا کتا کیا ڈاک ڈاک اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کتنی مرتبہ دھونا سات مرتبہ اور ایک بار مٹی یا صابن سے مٹی سے دھلنا بہتر ہے اس لیے کہ مٹی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے لعاب کے اندر کتے کے جو جراثیم رہتے ہیں مارنے کی صلاحیت دی تو ایک دفعہ مٹی سے دھل لو نہیں دھلے سات مرتبہ تو برتن ناپاک رہتا اچھا بتاؤ کوئی کتا کسی جانور کو پکڑ کر مار ڈالے دانت لگاتا ہے کہ نہیں دانت کی وجہ سے اس کے لو آپ جانور کے جسم میں چلے جاتے ہیں کوئی کتا اگر کسی جانور کو مار دے جس جانور کے کھانے کی اجازت شریعت میں دی گئی ہے کتا اگر مار ڈالے تو کھانا جائز ہے ہاں، بغیر زبا کیے مر جائے تب بھی کھانا جائز نہیں اور اگر ذبح کیے بغیر مر گیا ذبح نہیں کیا آپ نے تب بھی کھانا نہ جائز ہے سمجھ گئے کتا ہے اگر کسی ایسے جانور کو پکڑ کر مار ڈالے جس کا کھانا جائز نہیں ہے کھانا جائز ہے مار ڈالے تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے لیکن اب اسی کتے کو عالم بنا دیجیے کہ کتے کو عالم بنا دیجیے علم کی اہمیت دیکھیے اگر بسم اللہ کر کے کتے کو چھوڑ دیا جائے عالم کتے کو چھوڑ دیا جائے بسم اللہ پڑھ کے اور وہ جانور کو مار ڈالے تو بغیر سبا کیے ہوئے کھانا جائز ہے مار ڈالے جانور کو سبا کرنا ضرورت نہیں سبا کرنے کی آپ کھا سکتے دلیل دلیل اس طرح یس فکلو مما امسکنا علیکم وذکر اسم اللہ فکلو مما امسکنا علیکم وذکر اسم اللہ علیہ اللہ کا نام لے کر کتے کو چھوڑ دیا گیا کون سا کتا دوسرا کتا اگر مار ڈالے تو کھانا جائز نہیں ہے حرام ہے لیکن عالم کتا مار ڈالے تو کھانا جائز ہے بغیر دوا کیے علم کی اہمیت پر اس سے بڑی دلیل لا سکتے ہو یہ قرآن حکیم کی دلیل ہے کتا عالم ہو جائے تو اس کا جھوٹا کھانا جائز ہے نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن بولتا ہے پھر تو پڑھو ہے يسألونك ماذا لهم قل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما مما علمكم الله الله الله أمسكنا عليكم واذكروا اسم عليه واتقوا الحساب جاہل کتا مار ڈالے تو جانور کا کھانا جائز نہیں عالم کتا مار ڈالے تو عالم کتے کا جھوٹا کھانا جائز ہو گیا بڑی بات ہے کو کھلایا کرو تھوڑا یہ علم کی اہمیت پر ایک بڑی شاندار دلیل ہے عالم کتا اور جاہل کتا اور عجیب بات تو یہ میں نے دیکھا ہے عالم کتے کو ٹرینڈ جو ٹرینڈ عالم کتوں کو کیا بولتے ہیں ٹرینڈ عالم کتا معلم کتا وہ عام کتوں کے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں ہے ایسے دیکھتا ہے اور اس کے بعد بڑی نیازی سے اس طرف سے آ جاتا ہے اپنی جگہ کھڑا ہو جاتا ان کے ساتھ مکس ہی نہیں ہوتا ان کے ساتھ مکس نہ میں نے دیکھا ہے ٹرین ڈاگ کو عام کتوں کے ساتھ جاہلوں کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہو جی میں نے وہی میری گاڑی میں دیکھتا ہے جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہوں اس کی جنسی کا نہیں ہے اور ادھر سے آ جاتا ہے گھومتا ہو کیا علم ہے علم تو علم کہتے ہیں قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم ہتھیار ڈال دیا فرشتوں نے آدم کو آسمان سکھلا دیا گیا فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا چلو ان کے نام بتاؤ کہنے لگے کہ اے اللہ تو پاک ہے ہمیں کچھ علم نہیں جتنا تو نے بتا دیا بس ہمیں اتنا علم ہے آدم سے کہا گیا چلو ان کے نام بتاؤ فٹافٹ انہوں نے نام بتا دیے تو علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو انسان کو مرتبہ عطا فرمایا فرشتوں کے اوپر فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں آدم کے سامنے جی علم کے بنا بہت بڑی چیز ہے اچھا ایک نقطہ یہاں بتا دو کون سا علم کون سا علم میں تقسیم نہیں کروں گا علم دنیا اور علم دینی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں پھر سے بول رہا ہوں میں دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں جس علم کی ناک میں وہی الہی کی نکیل ڈال دی جائے وہ علم دین ہو جاتا ہے امریکہ نے ایٹم بم بنایا علم سے بنایا نا لیکن اس علم میں امریکہ کے اس علم ایٹم بم کے اندر وہی الہی کی نکیل نہیں تھی ایک نقطہ اور معلوم ہوا دنیا کے جس علم کی ناک میں وہی الہی کی آسمانی علم کی نکیل نہ ہو وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ علم ہے اور جس علم کی ناک میں آسمانی علم کی نکیل ڈال دی جائے وہ علم انسانیت کے لیے مفید ہے نہیں سمجھا امریکہ نے ایٹم بم بنایا علم سے بنایا لیکن چونکہ اس علم کے اندر آسمانی علم کی نکیل نہیں تھی کتنا تباہ کن ثابت ہوا پورا ہیرو شیما ناپا ساتھی تباہ برباد ہو کر کے رہ گیا اس علم میں پہ اللہ کی نکیل نہیں تھی لہذا جو علم ایسا ہو جس کی ناک میں وہی الہی کی نکیل ہو دینی علم ہے وہ اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور جس علم کی ناک میں آسمانی علم کی نکیل نہ ہو وہ علم انسانیت کے لیے سخت مزید ہے اور وہ دینی علم نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے اہم بلکہ یوں کہیے کہ علم کتاب ہی حقیقی میں نہیں کہہ رہا دلیل اس پر دلیل دلیل اس طرح وارا سے رضی اللہ تعالیٰ قال زمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم علمہ الكتاب کتنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے اپنے قریب بلایا اور مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا سینے سے چمٹا لیا اور اس کے بعد میرے لیے دعا فرمائی اللہ الکتاب سینے سے لگا کر کے میرے لیے دعا کی اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما ہے یہ دلیل اس بات کہ حقیقی علم علم کتاب ہے اسے میں بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب علم کے اندر علم بخاری کتاب علم میرے اصلی اور حقیقی علم علم کتاب علم قرآن ہے اس کی اہمیت پر ایک اور حدیث جی چاہتا پیش کر دوں حدیث اس طرح ہے کون نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں جنت کے راستے پر لگ جاؤں دلیل دیکھیے علم کی اہمیت پر شاندار دلیل وانبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلق طریقا یلتقس فیہ علما سفل اللہ لہو طریقا الالجنہ رب حتیم میں دیدی کتاب لے حضرت امام ترمیزی اس حدیث پاک کو کتاب العلم کے اندر لائے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم کی تلاش میں نکلا ہے تو جب تک وہ علم کی تلاش میں رہتا ہے یا جو علم کی تلاش میں نکلا تو علم کی تلاش میں نکلنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے آسان کر دیتا ہے سہل اللہ لہو تری الجنہ جنت تک جانے والے راستے کو آسان کر دیتا ہے اس شخص کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے آپ لوگ کہاں آئے اپنے اپنے گھروں سے کائے علم حاصل کرنے کے لیے آئے نا یا آپ لوگوں کے لیے بھی خالی مولویوں کے لیے نہیں جو مدرسے میں پڑھنے چلے جاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی ہے آپ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئے سمجھو کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت تک پہنچنے کے راستے آسان کر دیے ہیں اگر آپ قرآن اور حدیث کی بات کو غور سے سن رہے ہیں اور اسے اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے آپ لوگ اور یہ معاملہ صرف مردوں تک نہیں ہے صرف مردوں ہی کو تعلیم دی جائے ٹھیک ہے لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے بوڑھی عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے جوان عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے سب کو تعلیم دی جائے لکھنا سکھایا جائے پڑھنا سکھایا جائے چیزیں سکھائی جائے علم سکھایا جائے دلیل دلیل شفا ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دخل دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأنا عند حفاظة رضي الله تعالى عنها فقال لي الا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتاب رواه ابو داود في كتاب الطب حضرت امام ابن داود اس حدیث پر کتاب طب میں لائے گا طب کا بیان یہ حدیث موجود ہے حضرت شفا بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس بیٹھوں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بیٹی حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے نا تو ان کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے کہا کہ شبہ تم کہاں کہا کہ ہاں لائٹ سلائی کی ملنے کے لیے بیٹھی ہوئی کہا کہ ایسا کیوں نہیں کرتی تم جیسا تم نے ان کو رکیے نملہ سکھا دیا ہے وہ چیوٹی کا منتر ویسے ہی تم ان کو لکھنا سکھا دو لکھنا سکھا دو میری بیوی کو جیسا کہ اس کو تم نے رکیت النملہ سکھا دیا ہے رکیت النملہ جانو کسے کہتے ہیں وہ پہلے پسلی کے اوپر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں آ جاتی تھیں گرمی میں اور اتنی تکلیف دہ ہوتی تھی جیسے اندر پھنسیوں کے اندر چونٹیاں کاٹ رہی ہیں بہت تکلیف دہ ہوتی تو حضرت شفا بنت عبداللہ ایک منتر جانتی تھی وہ منتر پڑھتی تھی اور اس منتر کی وجہ سے وہ بیماری دور ہو جاتی تو پھنسیاں ختم ہو جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ وہ منتر استعمال کرنا درست نہیں جس کے اندر شرکیہ باتیں ہوں تو حضرت شفا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک منتر یاد ہے جس سے میں نملہ کی بیماری پھنسیوں کا علاج کرتی ہوں آپ دیکھ لیجئے میں پڑھتی ہوں اس کے اندر شرکیہ بات تو نہیں ہے کہا پڑھو تو انہوں نے وہ منتر پڑھا بولی صاحب وہ منتر یاد ہے نا آپ کو منتر یاد ہے نا کیا ہے وہ الروسو تن تہل وہ تخت وہ تک تہل وہ کلو شاہین تب تہل غیر یہی نا منتر <laughs> مرزا کو یاد ہے کیا ہے وہ وہ پھنسیاں نکل آئے تو وہ کیا پڑھتی تھی کون سا منتر پڑھتی تھی العروس و تن تعل و تخت تختیب و تخت وہ کلو شعین تخت غیر ان لاسر رجو ایسا پڑھ دیتی تھی کیا مطلب ہے جانتے اس کا دلہن کو چاہیے کہ وہ جوتی پہنے دلہن کے لیے جوتیاں لگا کرو ہاں؟ وہ تخت تختیب اور مہندی لگائے دلہن کو چاہیے کہ جوتی پہن لے پہن لیا مہندی لگا لے لگا لیا تب تعلق سورما لگا لے لگا لیا وہ کلو شعین تب دلہن ہر کام کرے سب کام کر سکتی ہے غیر لا تاثر اپنے مرد کی لاپرواہی نہ کرے ایسا پڑھنے پر وہ بیماری دور ہو جاتی تھی عورتوں کو چاہیے کہ اپنی بیماریاں دور کرنی ہوں تو شوہر کی خدمت کرے اس کی لاپرواہی نہ کریں جو منتر پڑھنے سے کہ شوہر کی لاپرمانی نہ کرے ایسا پڑھنے سے اگر وہ بیماری بھاگ سکتی ہے تو وہ شوہر کی خدمت کرے تو بہت ساری بیماری ان کی بھاگ جائیں گے ایسے یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جس طرح مردوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے عورتوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے مردوں کے علم حاصل کرنے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ امام تبرانی رحمہ اللہ وہ جمع صغیر کے اندر جو روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے وہ روایت انہی لفظوں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ مردوں کے لیے بھی تعلیم ضروری نہیں فرض ہے حدیث حدیث اس طرح وار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضه على كل مسلم مسلمہ نہیں ہے على كل مسلم رواه تبرانی فی المعجم الصغیر حضرت امام تبرانی حدیث پاک کو ایسے ہی روایت اتنی بڑی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ علم کا طلب کرنا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے چاہے مرد چاہے عورت پہلے مرد کا تذکرہ کیا گیا اس کے ضمن میں عورت بھی داخل ہو گئی مرد کا حاصل کرنا ہی ضروری ہے امام بخاری کا فقاہت دکھاؤں دو فقاہتیں دکھاتا ہوں امام بخاری کی امام بخاری کتاب العلم کے اندر باپ باندھتے کیا باب ہے باب و تعلیمی رجولی امت یہ باب ہے آدمی کے تعلیم دینے کا اپنی لوڈی کو اپنی نوکرانی کو اور اپنے اہل و عیال کو آدمی تعلیم پہلے کس کو دے گا نوکرانی کو کہ اپنے بچے بچیوں کو ہاں؟ بچے بچیوں کو دے گا نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نوکرانی اور لوڈی کا لفظ پہلے لا رہے ہیں اور اس کے تحت ایک حدیث لا رہے ہیں باپ کے باپ کیا ہے باپ و تعلیمی رجولی امت اہل ہوں یہ باب ہے آدمی کے تعلیم دینے کا اپنی لوڈی اپنی نوکرانی اور اپنے اہل و عیال کو یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اہل و عیال کو تو تعلیم دینا ضروری ہے ہی اگر تمہارے گھر میں کوئی کام کرنے والی ہو تو اس کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے یہ تمہارا فرض بنتا ہے بتائیے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جاہل نہ رہ جائے علم اتنا پھیلاؤ اور علم کی لہر اب چل چکی ہے پہلے پورے پورے گاؤں میں چند آدمی پڑھنے والے ہوتے تھے بچہ پیدا ہوا تھوڑا سا بڑا ہوا کام پر لگا دیا بہت کم لوگ تعلیمی میدان میں آگے آتے تھے بہت کم لوگ پڑھتے تھے لیکن اب تعلیم کی مہم ایسی چل پڑی ہے کہ بہت کم لوگوں کو آپ ان پڑھ دیکھیں گے غریب سے غریب آدمی اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالتا ہے مدرسے کے اندر ڈالتا ہے در حقیقت یہ ترغیب علم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے چودہ سو سال پہلے ہی دی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو تعلیم دینا ضروری ہے ہی کوئی تمہارے یہاں کام کرنے والی یا کام کرنے والا ہو اس کے اوپر بھی محنت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے تعلیم دینا نوکر و نوکرانی کو بھی تمہارے لیے ضروری ہے بتائیے علم کی ترقی کے لیے اس سے عمدہ بات اور اس سے اعلیٰ قسم کی بات کوئی اور کہہ سکتا ہے تو علم کی ترویج کی ترغیب اور تشویش اور اس کی اہمیت تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک باپ اور باپ سے کیا بولتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل یہ باب ہے علم کا بات سے پہلے اور عمل سے پہلے یعنی اگر کوئی بات بول رہے ہو تو اس سے پہلے علم ضروری ہے جب تک علم نہ ہو تب تک بولو نہیں اس کے بعد عمل جب تک علم نہ ہو تب تک عمل نہ کرو یہاں دیکھو کتنے لوگ ہیں امام صاحب بول دیئے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے چپ چاپ مان لیے مولوی صاحب بول دیے صحیح ہے کہ غلط ہے چپ چاپ مان لیے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جب تک تمہیں علم نہ ہو تب تک بولو نہیں جب تک تمہیں علم نہ ہو تب تک عمل نہ کرو عمل سے پہلے علم ہے اور قول سے پہلے باپ سے بات سے پہلے علم ہے باب العلم قبل القول والعمل یہ باب ہے علم کا بولنے سے پہلے بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے آپ لوگ یہاں دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں ذمہ داریاں آپ کے اوپر کیا ہیں علم کے تعلق سے اس سلسلے میں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جس سے بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہو گئی حدیث حدیث اس طرح وہاں نبی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہاولائی الكلمات فقال ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلتو انا یا رسول اللہ فأخذ بیدی فعد خمس وقال اتقل محارم تکن آبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الزحف فان كثره الزحف تميت القلب رواه الترمذي في كتاب الزهد حضرت امام الترمذي سدي سے پاک ویسے کتاب الزهد کے اندر لائے جہاں زہد کا بیان ہے یہ حدیث پاک میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ نے فرمایا کہ کون تم میں سے ایسا آدمی ہے کہ جسے میں پانچ باتیں بتاؤں پانچ باتوں کو سنے سنے یاد کرے عمل کرے اور لوگوں تک پہنچا دے حدیث کہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ مینا خود ہا بات فیاملو بہن بلو بہن پہلے بات کو سنے سننے کے بعد یاد کرے یاد کرنے کے بعد عمل کرے عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچا دے تو آپ کی ذمہ داریاں چار ہو گئی نا آپ کو سننا ہے سننے کے بعد یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد عمل کرنا ہے عمل کرنے کے بعد وہ بات دوسروں تک پہنچا دینا چار ذمہ داریاں تو آپ لے کر جانے والے ہیں سننا یاد کرنا عمل کرنا دوسروں تک پہنچا دینا حضرت ابو وہ کھڑے ہو کہا اللہ کے رسول میں یہ کام کروں گا میں سنوں گا یاد کروں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچا دوں گا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ نصیحتیں مجھے گنوائی پانچ دخل سن پانچ نصیحتیں مجھے کی پہلی نصیحت اتقل اتقل محرم تک آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تصویر جو گھما لے سب سے بڑا عابد وہی اب تو وہ تسبیح نئے نئے انداز کی نکل آئی اب تو کمپیوٹرائز نکل آئی مارتے رہتے مارتے رہتے باتیں کرتے رہتے مارتے رہتے مارتے رہتے پتا چلا کتنی تصویریں ایک ہزار ایک ہزار تصویروں کی ایسی تصویروں کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں جو کمپیوٹرائز جی تو سب سے بڑا آدمی سب سے زیادہ تصویریں گھماتا ہوں تو بات پہلے کتنی بڑی تصویر ہوتی تم ہزاری اور لاکھی تصویر ہے تو وہ ہاتھ میں کہاں ہے لاکھ تصویر اس کو کاندھے پر رکھ کے کھینچنا پڑتا تھا پتنگ کی طرح ایسی بھی موٹی موٹی تصویر ہوتی تھی حضرت بداتوں کا کوئی سر پیر تھوڑی بداتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ انگلیوں پر تصویر گنو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے میری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید فرمایا وہاں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ جو تصویر بھی ابھی رہو ترمیزی کی کتاب دعوت حضرت امام ترمیزی حضیث پاک کو کتاب دعوت ملا کر دعاوں پر رہے حضیث کو جی حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضرت عبداللہ ابن فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تصویر اپنے ہاتھ کے اوپر گنتے تھے کنکروں پر تصویر ہیں کنکریوں پر تصویر ہیں چنوں پر تصویر ہیں معاملہ بادام تک پہنچ گیا ہے وہ بچے جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا نظر بچا کر کے بادہ منہ میں رکھ لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عابد وہ نہیں جو تصویر زیادہ گھماتا ہو سب سے بڑا عابد اگر بننا ہے تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچو جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اگر ان سے بچتے رہے تو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے ابتقی محال میں تک عابد بننا اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ سب سے بڑا عابد بن جائے گا اچھا سب سے بڑا ہم لوگ اس کو بولتے ہیں جس کے پاس پیسہ بہت ہو چاہے حلال طریقے سے حرام طریقے سے برابر اللہ کے رسول فرما رہے نہیں وہ سب سے بڑا غنی نہیں ہے ورکت کا کسٹم ہوگا ورکت کا پورا انداز اللہ نے جو قسمت میں تیرے رسک لکھ دیا ہے اس پر مطمئن ہو جا سب سے بڑا غنی ہو جائے گا تو سب سے بڑا مالدار بننا ہے تو جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جائے اتنا ہی میری قسمت میں پیسہ ملا سب سے بڑا غنی اور آپ نے آخر میں فرمایا یہاں تقابل ہے اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ایک آدمی ہے رات رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا کھڑا رہتا ہے تحجد پڑتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے اس کا ایمان بین الخوفی اور رجا ہے یعنی اس کا ایمان ایسا ہے کہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور امیدیں بھی لگائے ہوئے اب بتاؤ وہ آدمی جو رات رات بھر جاگتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کا فرما بردار ہے کیا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کا نہ فرمان ہے یہ تقابل ہے جس طرح اللہ کا فرما بردار نافرمان بندے کے برابر نہیں ہو سکتا ایسے ہی عالم جاری کے برابر نہیں ہو سکتا کتنا شاندار تقابل ہے یعنی عالم اگر علم حاصل کرنے والا کوئی انسان نہ ہو تو اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہو سکتا اس کو اللہ کا فرما بردار بندہ بننا ہے تو اسے علم حاصل کرنا ہی ہے جب تک اس ٹکڑے کو پہلے ٹکڑے سے نہیں ملائیں گے بات واضح نہیں ہوتی یہاں تو پورا اچھی بخری فلسفہ ہے قرآن حکیم کا اس کا الگ ہی اس کی الگ ہی اسٹائل ہے بولنے کی الگ ہی طریقہ ہے الگ ہی اسلوب ہے بولنے کا جیسے اللہ کا نافرمان بندہ اور فرما بردہ بندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایسے ہی عالم اور جہل برابر نہیں اس تقابل کی ضرورت کیا تھی ضرورت اس بات کی ہے کہ نافرمان بندہ فرما بردار بندہ فرما بردار اس وقت ہوتا ہے جب اسے علم ہو نافرمان جاہل ہوتا ہے ایسے ہی عالم اور جاہل کے اندر فرق ہوتا ہے یہ تقابل ہے اور علم کی اہمیت پر سب سے عام دلیل تو آپ کو معلوم ہے بیان کرنے کی ضرورت ہے اس سے اشارہ کر دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہے سب سے پہلے کون سی وہی اتری سورہ الگ اتری نا پہلی آیت کیا ہے اقرا بسم ربی کا لبی غلط پہلی سورت کی پہلی آیت کا پہلا ورڈ ہی اقرا ہے پٹ دنیا کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ پہلے جو بات اترے وہ تعلیم کے بارے میں پڑھ اقرا جس میں ربک الگ اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف جانتے یہ آیت کب اتر رہی ہے یہ آیت کب اتر رہی ہے جب عرب والے جاہل بھی تھے اور مفلس بھی تھے پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس طاقت بھی نہیں تھی ان کے پاس اور علم بھی نہیں تھا مکہ کے اندر اتنے لوگ پڑھے لکھے تھے تھوڑے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا پانچ آدمی دس آدمی بس وہ بھی تھوڑے پڑھے لکھے اس ماحول میں یہ آیت اتر رہی ہے کہ تم مفلس بھی ہو زلیل بھی ہو خوار بھی ہو زلیل ترین قوم ہو تم دنیا کی جاہل ترین اسی وجہ سے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے جاہل قوم ہو تم اور تمہارے پاس کچھ ہے بھی نہیں دولت بھی نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے اللہ ایسے ماحول میں پڑھنے کے لیے بول رہا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے عزت چاہیے تو پڑھو پیسہ چاہیے تو پڑھو عزت چاہیے تو تعلیم حاصل کرو دولت چاہیے تو تعلیم حاصل اگر اس آیت کریمہ کو ماحول سے جوڑیے تو ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ایسے ماحول میں اللہ پڑھنے کی تعلیم دے رہا ہے جبکہ عرب والے مفلس ہیں بے عزت ہے کوئی شہرت نہیں کوئی عزت نہیں پیسہ نہیں ان کے پاس اسی طریقے سے چاہل لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں ایسی بات کہی جا رہی پڑھو اگر عزت حاصل کرنا ہے پڑھو اگر دولت حاصل کرنا ہے آج جیسے طریقہ ہے کہ کسی کو کوئی پوسٹ دینا ہوتا ہے تو پہلے اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے قرآن حکیم بولتا ہے ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے انٹرویو لو آج خالی سرٹیفکیٹ دیکھ لیتے پوسٹ گریجویٹ ہے یہ ڈگری ہے اس کے پاس چلو پوسٹ گریجویٹ میں کاغذات دیکھنے کے بعد ڈگریز دیکھنے کے بعد سورس لایا ہے وہ مت دیکھو ڈگری دیکھنے کے بعد انٹرویو لو اور انٹرویو پر پورا اترے تو اسے وہ ہوتا دو حضرت یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں بادشاہ بول رہا ہے لاؤ ان کو میرے پاس لاؤ سنا خواب کی تعبیر بتایا اس نے تب وہ پہنچا ہوا آدمی جیل میں سے نکال کر کے لاؤ وکال الملک پلم جب انٹرویو لیا ان سے تکلیم کا مطلب ہوتا ہے انٹرویو لینا کہا ان کو لاؤ بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو جیل میں سے میرے پاس لاؤ میں اپنے لیے خاص کر لوں گا اب تک سی آئے کل نہ جب ان کا انٹرویو لیا کال ان کلیو ملدین مکین المین آج سے تم ہمارے بہت ہی قریبی مصاحب ہو اور ہمارے ہاں آپ کا بڑا زبردست مقام ہے حضرت پہ عہدہ مانگا بڑا عہدہ عہدہ تو ویسے نہیں مانگنا چاہیے لیکن دیکھے آدمی کے مجھ سے زیادہ اس عہدے کے لائق نہیں ہے دوسرے لوگ نااہل ہے تو اپنے آپ کو پیش کر سکتا جائز ہے فوراً وہ بولے کال مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجیے الارض زمین کے خزانے کے اوپر زراعت کا جو پورا نظام ہے وہ میرے ہاتھ میں دے دیجیے کہا کہ ڈگری آپ کی میرے پاس دو ڈگری ہیں انی حفیظ علیم حفاظت کرنا بھی آتا ہے مجھے اور مجھے اس پوسٹ کے تعلق سے پوری معلومات ہے پورا علم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوسٹ جس پوسٹ پر وہ آنا چاہتا ہے اس پوسٹ کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے تو اسے علم نہ دیا جائے پوری معلومات ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ایماندار نہیں ہے تب بھی نہ دیا جائے بے ایمانوں کو عہدہ دینا نہیں چاہیے یہ دو یہ دو سفتیں کسی آدمی کے پاس ہو تو عہدہ دے دیا جائے ایک تو حفیظ ہو امانت دار ہو حفاظت کرنے والا ہو اس عہدے کی اور دوسرے اس پوسٹ کے تعلق سے پورا علم ہو نہیں تو آپ کی کمپنی گئی رکھو آپ کی تجارت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ساری چیزیں بتا دی علم کے تعلق سے میں جا کر سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے تعلق سے بہت اہم اہم باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود تعلیم حاصل کریں بچوں کو تعلیم کی طرف مائل کریں عورتوں کے درمیان تعلیم کو رائش کریں دنیا کا بھی علم سیکھیں لیکن جو بھی علم سیکھیں اس علم کی نعت میں وجہ الہی کی نکیل پہنا دیں دین علم بن جائے گا اللہ ہمیں سمجھ کے فرمائے الحمد للہ العالمین